یحییٰ بن میمون حضرمی کہتے ہیں سیدنا ابو موسیٰ غاقفی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ کو ممبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا پھر ابو موسیٰ نے کہا یہ تمہارا ساتھی واقعی احادیث کو یاد کرنے والا ہے یا پھر ہلاک ہونے والا ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو لازم پکڑنا اور انقریب تم ایسی قوم کی طرف لوٹو گے جو مجھ سے احادیث بیان کرنے کی مشتاق ہوگی پس جس نے مجھ پر ایسی بات کہہ دی جو میں نے نہ کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تیار کر لے اور جس نے میری بعض احادیث یاد کر رکھی ہوں وہ ان کو بیان کرے حدیث نمبر تین سو بارہ مسند احمد